کھیتیاں سر سے ہیں تیری غذا کے واسطے کھیتیاں سر سے ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے بحر و بر شمس و ما ماؤ شما کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے بزرگان گرام قدر عزیز دینی بھائیوں مشہور حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بنی الاسلام خمس کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دوسرا اسلام کا رکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حج اسی طرح نماز پڑھنا اور چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا اور پانچواں رکن اور فریضہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا روزہ گویا من جملہ ارکان اسلامیہ میں سے ایک اہم رکن ہے ایک اہم فریضہ ہے انسان کو اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے دو اہم نعمت جان اور مال ہے یہ جان بھی اللہ کی بڑی نعمت اور مال بھی اللہ کی بڑی نعمت لیکن قرآن کریم میں ارشاد خدا الجنہ کہ یہ جان اور مال اللہ رب العزت نے بندوں سے خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں بندوں کو جنت دے دی گویا ہمارا مال بھی بک چکا ہماری جان بھی بک چکی اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم پوری زندگی اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے جان بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرتے اور اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں سخت کر دیتے لیکن اللہ نے بندوں پر احسان فرمایا کہ سال بھر میں بارہ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ روزوں کے لیے رکھا اور بظاہر انسان کی جان کو مشقت میں ڈالا بظاہر کھانا نہیں کھا سکتا کوئی مشروب نہیں پی سکتا اور دن میں بیوی سے قریب نہیں ہو سکتا بظاہر اس میں مشقت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشقت نہیں ہے بلکہ انسان ہی کا فائدہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے ادر حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام بخاری نے کتاب سوم میں باب فضل سوم میں اس روایت کو بیان کیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السیام جنہ کہ روزے جو ہیں ڈھال ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن من النار کہ روزے ڈھال ہیں اور جہنم سے بچنے کا ایک سامان اور ذریعہ ہے ایک روایت میں آیا کہ جنتی اپنے مقابل سے جس طرح انسان وار کو ڈھال سے روکتا ہے اسی طرح گناہوں سے روکنے کے لیے روزہ ہے گویا روزہ کو جننا اور ڈھال کہا گیا اس کو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان میں دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں ایک حیوانی قوت ہے اور ایک روحانی قوت ہے انسان کھاتا ہے پیتا ہے اس سے حیوانی قوت پیدا ہوتی ہے انسان میں قوت پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان حیوان جیسی عادات اختیار کرتا ہے کبھی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہوں کی طرف قدم اٹھتے ہیں اور ایک قوت انسان کے جسم کے اندر روحانی قوت ہے نماز پڑھے حج کرے عمرہ کرے اللہ کے راستے میں اپنا مال صرف کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کا نام لے تلاوت کرے اللہ کے راستے میں نکلے ان چیزوں سے روحانی قوت کے اندر اضافہ ہو جائے روحانی قوت میں اضافے ہی کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو رکھا ہے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہم پر ایک مبارک اور عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات میں قیام کو سنت قرار دیا ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو شخص تراویح کو پڑھتا ہے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں روزوں کے بعد میں بھی کہا گیا کہ رمضان المبارک میں جو شخص روزے رکھے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالیٰ غبیر ذنبی پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب پر افو کا قلم پھیرتے بات تو یہ چل رہی تھی کہ روزے کو ڈھال کہا گیا انسان جب روزے رکھے گا تو روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کے نفس کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا اس لیے کہ کھانے سے رک رہا ہے پینے سے رک رہا ہے کھانے پینے کی وجہ سے شہوت بھڑکتی ہے اس کو شہ ملتی ہے لیکن روزے میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے تو گناہوں سے رکے گا گناہوں سے رک جائے گا اور عبادات کی طرف قدم اٹھیں لیکن روزہ صرف کھانے پینے سے اور جمع سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ فلا یرفس ولا یجہل نہ رفس کرے نہ افعال جاہلیت میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرے رفض کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ کسی کے ساتھ فحش گوئی نہ کرے فحش گوئی نہ کرے سب کو شدم کوئی برا کلام زبان سے نہ نکالے کسی کی غیبت نہ کرے چملی نہ کرے اپنے اوقات کو اول فول بکنے میں ضائع نہ کرے اور فرمایا بلا یہ جہل جاہلیت کے افعال میں سے کسی فعل کا ارتکاب نہ کرے یعنی چیخ و پخار نہ کریں اور زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے جھگڑتے تھے ایک دوسروں کو ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے گالی گلوچ کرتے تھے ایسے افعال سے بچتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے قتال کرے اور جھگڑا کرے اور کسی کو گالی گلوچ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے ان سائن میں روزے دار میں ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتا حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مارکا آرا کتاب فتح الباری میں لکھا کہ ان علامہ متولی کے حوالے سے لکھا کہ اپنے جھی میں کہے کہ میں روزے دار اپنے نفس سے کہے اگر کوئی آدمی گالی دے کوئی آدمی جھگڑا کرے تو اپنے نفس سے کہے کہ یہ تو برا کام کر رہا ہے لیکن اے نفس تو اقدام مت کرنا تو روزے سے علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ نے شرح المہزم میں فرمایا کہ اپنے جی میں بھی کہیں اور زبان سے بھی کہیں دونوں کو جمع کرے یہ بہت بہتر ہے اپنے نفس سے بھی کہیں کہ تو روزے دار ہے تو ایسے فیل کا ارتکاب نہ کرنا مقابل نے تو تجھے گالی دے دی تو گالی مت دینا اس لیے کہ تو روزے سے اور اپنے جو آدمی اس سے جھگڑا کر رہا ہے اس سے بھی زبان سے کہتے کہ بھائی میں روزے سے ہوں میں ایسے کام کا ارتکاب میں گالی نہیں دے سکتا میں جھگڑا نہیں کر سکتا میں تلوار نہیں اٹھا سکتا میں آپ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور روزے کے کئی فضائل والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کیا مطلب ہے اس کا علامہ ماضری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں خوشبو پھوٹتی ہے تو انسان اس کے قریب جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان خوشبو سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی بندوں سے روزے کی وجہ سے خوشبو سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے بعد میں ہیں کہ فرشتے جو ہیں مشک کی خوشبو کو جتنا پسند کرتے ہیں روزے دار کے منہ کی بو اس سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا بلکہ اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں انسان جو بھی عمل کرتا ہے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور حدیث شریف میں کہا گیا کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دس سے لے کر ستر گنا تک اس کو بدلہ دیتے ہیں لیکن روزے کے بعد میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اللہ معذری فرماتے ہیں کہ سارے آپ بندے دیکھتے ہیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے دکھلاوا ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہے دوسرا شخص دیکھ رہا ہے حج کر رہا ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے زکات دے رہا ہے لوگوں کو نظر آ سکتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خصوصاً روزے کا بدلہ روزے میں لیا بندہ صرف میرے لیے کھانے پینے سے رکتا ہے اور دن میں جمع سے رکتا ہے اس لیے یہ روزہ میرے لیے ہے گویا خالص میرے لیے بندہ کھانے پینے سے اور جمع سے رک رہا ہے اس سے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ میں ہی لوں بعض حضرات فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ روزے کے بعد میں یہ کہا گیا کہ اس کا جو ثواب ملنے والا ہے اس کی مقدار بندوں کو معلوم نہیں ہے میں اس کا ثواب بے حساب دوں گا بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے لا تو علامہ قرطبی اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمتہ روزہ میرے لیے مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر انسان کھانے سے رکتا ہے پینے سے رکتا ہے جمع سے رکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت نہ کسی قسم کی شہوت اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے نہ جمع کی ضرورت تو اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صفات میری ہیں بندہ روزے کے اندر میری صفات کو اختیار کرتا ہے گویا میری صفات والا عمل بندے نے کیا ہے اس لیے میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں ہی اس کا بدلا دوں گا نہ بھی میں ہی اس کا بدلا دوں گا اس لیے کہ میری صفات کو بندے نے روزے میں اختیار کیا تو روزہ من جملہ ارکان اسلامیہ میں سے ایک اہم رکن ہے رمضان میں کرنے کے اہم تین کام ہیں ایک تو دن میں روزے رکھنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت موقع کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کی بیس رکعت پڑھنا ہے سرکار تو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے اندر اپنی امت کی سہولت کا خیال رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں گا بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو بندوں پر فرض کر دیں اور بندوں کے لیے یہ نماز آگے جا کر بڑی مشکل ثابت ہو اور کل قیامت کے دن خسارے کا باعث ہو فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے اس لیے جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے اس زمانے میں بھی ابتدائی زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبی ابن رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کرام میں حسن السعود تھے بڑی اچھی آواز رکھتے تھے قرآن کریم کو بڑے اچھے انداز میں پڑھتے تھے ان کو مکلف کیا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھا کرے لوگ آپ کی ابتدا کریں گے گویا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بعد میں دیگر صحابہ کرام کے ازمینہ میں یہ تراویح کی بیس رکعت نماز جماعت ساتھ پڑھی گئی کسی صحابی نے انکار نہیں کیا گویا اس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بیس رکعت پڑھی جائے گی بعض حضرات آٹھ رکعت پڑھتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں جو آٹھ رکعت کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال عشاء کے بعد آخری پہر میں آٹھ رکعت تحجد کی پڑھا کرتے تھے وہ آٹھ رکعت ترابی کا ذکر نہیں بلکہ تحجد کا ذکر ہے یہ الگ موضوع ہے اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے مصنف ابن شیبہ اور علامہ تبرانی رحمت اللہ علیہ نے القبیر میں اللہ کے وسلم کا عمل ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت ترابی اور تین رکعت فطر پڑھا کرتے تھے اور علامہ بحقی رحمۃ اللہ علیہ سنن القبرا میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بغیر جماعت کے پڑھتے تھے اس زمانے میں جماعت نہیں ہوتی تھی جماعت تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس کو بھی ہمیں اختیار کرنا ہوگا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بھی سنتی میری سنت کا بھی اقتداء کرو اور ساتھ ساتھ میرے جو خلفاء ہیں خلفاء اربا ان کی سنت کا بھی اقتداء کرو یہ میرے خلفاء ہیں حدیث میں فرمایا گیا کہ میرے صحابہ ستاؤں کی مانند ہے جن کی بھی اقتداء کرو کہ تم راستہ پا جاؤ تو رمضان المبارک میں ایک کام تو یہ ہے کہ روزے رکھنا ہے خواہ کسی بھی قسم کی مشقت آ جائے ہمیں گرمی لگ رہی ہو اور دیگر تقاضے ہوں سارے تقاضوں کو ایک طرف رکھ دے ایک مہینہ اللہ کے لیے دن میں پندرہ سولہ گھنٹے جتنا بھی وقت ہو ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں اور دن میں بیوی سے قریب نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ سے قرب اختیار کرنے کا ایک بہت ہی اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ گولڈن چانس ہیں ہمارے نوجوان بھائی ہیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں ٹوپی پہنی ہے اور کئی لوگ تو داڑھی رکھے ہوئے ہیں اور سب کے سامنے علل اعلان گویا فسق کا ارتکاب کر رہے ہیں چائے پیتے ہیں اور بیڑی پی رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا چانس ہمیں دیا ہے ہمارے بہت سارے بھائی تھے جو گزشتہ سال تھے وہ اس سال نہیں رہے وہ روزوں کی ان برکات سے محروم ہو گئے اور لہذا ہم ان ایام کو پائیں اور روزے نہ رکھیں تو ہم سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا اور رات میں تراویح کا اہتمام کرے ایک گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائیں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں اللہ سے مناجات کریں دو مستقل سنتیں پورا مہینہ بیس رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت اور تراویح میں پورا قرآن کریم سننا یہ الگ سنت اور ان اعمال کی وجہ سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھیں گے بلکہ اچھے اعمال کی طرف ہمارے قدم اٹھیں گے اور تیسرا کام رمضان المبارک میں یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے فی ل ایک ساتھ قرآن کریم آسمان دنیا پر رمضان اہم رات اس لیے رمضان سے قرآن کریم کا ایک خاص کانٹیکٹ ہے ایک خاص ربط ہے ایک خاص تعلق ہے اس میں قرآن کریم کا خود اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں حضرت جبرین علیہ سلاۃ والسلام سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے اور بزرگان گرامی قدر نے بزرگان کرام نے رمضان المبارک میں تلاوت کا خوب اہتمام اہتمام کیا ہے بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے امام ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ جو ہیں سال پر روزانہ ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اعمال میں اضافہ ہو جاتا دن میں ایک قرآن کریم امام ابو حنیفہ ختم فرماتے رات میں ایک ختم فرماتے تراویح میں ایک مستقل قرآن کریم ختم فرماتے تھے رمضان بھر میں ٹائم مرتبہ قرآن ختم فرماتے تھے اور عید کی رات میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے اور عید کے دن میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے گویا رمضان اور عید کے دن کے ساتھ تیرسٹھ قرآن کریم ختم فرماتے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے توالد تاسیس میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ آپ بھی رمضان میں اکثر قرآن کریم ختم فرماتے اور نوافل اور ترابی کا قرآن کریم مستقل ہوا کرتا تھا شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں لکھا ہے کہ آپ نے بیالیس سال تک انیس سو اڑتیس سے لے کر انیس سو اسی تک رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن ایک قرآن کریم ختم کیا ہے اور فضائل اعمال میں شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے گھر کی عورتیں اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے باوجود رمضان میں روزانہ سولہ سترہ پارے کی تلاوت کر لیتی تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا ہے کا خوب اہتمام کرنا ہے روزوں کا خوب اہتمام کرنا ہے یہ اہم فریضہ ہے اگر ہم ان اعمال کو کریں گے روحانیت میں اضافہ ہوگا بندہ اللہ سے قریب ہو جائے گا اور جہاں تک ہو سکے اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے ہر ہر عمل کے کے کے اندر ہمیں سنت معلوم کرنی چاہیے کہ اللہ رسول نے اس کام کو کس طرح کیا تھا اسی مطابق ہم اپنا عمل اپنا کام کریں سنت کے مطابق کریں تاکہ ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں حضرت مولانا قاسم نانوت رحمۃ اللہ علیہ قاسم العلوم خیرات جنہیں کہا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند جو پوری پورے ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں تمام مدارس کی ماں اس کو کہا جاتا ہے ام المدارس جسے کہا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا پہلا مدرسہ تو اس میں حضرت مولانا قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے بانی ہیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے وہ حج کے سفر میں تھے اور حج کے سفر میں جب نکلے اس زمانے میں سفر جو ہے ہوائی جہاز سے نہیں ہوتا تھا بلکہ بادمانی کشتی باہری جہاز سے ہوا کرتا تھا جب باتیں مخالف چلتی تو کشتی کبھی ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی چار پانچ مہینے جدہ پہنچتے ہوئے لگ جاتے تھے آدمی چار پانچ مہینے کے بعد مکہ یا مدینہ پہنچتا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں تھے جیسے ہی حج کے سفر میں نکلے ہیں اتفاق سے رمضان کا مہینہ درمیان میں پڑ گیا ڈھائی سو سو تین آدمی کشتی میں سوار ہیں لیکن ایک بھی آدمی حافظ قرآن نہیں ہے حضرت مولانا قاسم بھی اس وقت حافظ قرآن نہیں تھے آپ نے یہ سوچا کہ حج کا مبارک سفر میں ہم مبارک سفر ہیں حج کے مبارک سفر میں نکلے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ تراویح میں تراویح میں پورا قرآن کریم مکمل سنا جائے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے لیکن ہم میں کوئی حافظ نہیں ہے اس لیے تراویح الگ طرح سے پڑھی جائے گی لیکن مولانا قاسم نادود بھی رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سنتوں کے اوپر عمل کا کتنا اہتمام تھا آپ نے یہ ٹھان لی پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے کسی بھی طرح تراویح میں پورا قرآن کریم پڑھنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حافظ حدیث نہیں ہے آپ نے یہ ارادہ کیا تھا اللہ نے یہ ارادہ پورا کیا تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوت پی رحمت اللہ علیہ دن میں ایک پارا یاد کرتے تھے اور رات میں ترابی میں ایک پارا سناتے تھے رمضان کے تیس دن مکمل ہوئے اور حضرت نے پورے مہینے میں اپنا حفظ مکمل کر تھے تو سنتوں پر عمل کا بزرگان کرام کے یہاں یہ اہتمام ہوتا تھا حضرت مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے شاگرد دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ تھے اور مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے ایک استاد استاد اور ایک شاگرد جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے ان کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بطر کے بعد کی دو رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو صحت مند ہیں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول بطر کے بعد کی دو رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اگرچہ مجھے سوال ثواب آدھا ملے نصف ملے لیکن پھر بھی میں اللہ کے رسول کی سنت کے اتباع میں بیٹھ کر نماز پڑھوں کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں تو بندگی سے مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے خدا یا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی تیری اس میں نظر ہو دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو این و آزمن و از اللہ جہاں آمین بار و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب یعقیہ Thank you.